سیام جو نیکیوں کا مہینہ ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہو چکا ہے اور ہمیں دیکھا جا رہا ہے صالحین کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے ہمارا انتظار کیا جا رہا ہے علامہ ابن رجب البغدادی رحمہ اللہ رمضان کی آمد پر یوں تحریر فرماتے ہیں کہ گویا اللہ رب العزت اس مہینے کو بھیج کر یہ اعلان کرتا ہے کہ یامن طالت غیبت ہو وقت المصالحہ اے وہ شخص جو ایک عرصہ دراز سے ہم سے دور تھا غیر حاضر تھا مجھ سے مصالحت اور صلح کا وقت آ چکا اب بھی میرے قریب آ جا اور یہ موسم مجھ سے سچی دوستی قائم کرنے کا ہے اور حقیقی صلح کرنے کا ہے یا من دامت خسارت ہو اقوام تجارت اے وہ شخص جو ہمیشہ گھاٹے کا سودا کرتا رہا تیرے لیے نفع بخش تجارت کا موسم آ چکا ہے ایک ایسا موسم ایسے اوقات اور ایسے شب و روز جن کے ہر پل کی تجارت نفع بخش ہے نفع بخش کیوں نہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو فتحفی اغوا الجنان و تو اللہ ابواب اغوا اس مہینے کی آمد سے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ یہ دروازے کھلے رہتے ہیں بند نہیں ہوتے عبادت کرنے والوں کے لیے اور نیکیاں سر انجام دینے والوں کے لیے مستقل بشارت موجود ہے دروازے کھلے ہیں اور تم جد و اشتہار کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ اور تو اللہ نیران جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پورے مہینہ بند ہی رہتے ہیں ایک گار انسان کے لیے جہنم کے داخلے کا خوف برقرار ہے لیکن دروازے بند ہیں اب بھی رجوع کر لو اور نفع بخش تجارت اختیار کر لو اور اپنی محنت کے ساتھ جنت کا حصول اور جنت کی طلب ممکن بنا لو جو کہ اس باہ مقدس میں بہت ہی آسان ہے فی اشیادین نفع وقت تجارت کیوں نہ ہو شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے جکڑ دیا جاتا ہے اور شیاطین ہی اس سرزمی پر فتنے اور شرور گناہ اور معصیتیں پھیلانے کا محرک بنتے ہیں کچھ شیطان جنوں میں سے ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے انسانی شیطان جنی شیطانوں کی صحبت کی بنا پر خود بھی خود بھی شیطان بن چکے ہوتے ہیں تو یہ یقینی طور پر نفع بخش تجارت کا ایک موسم ہے جس کا آغاز ہو چکا مراد اور مسلسل اللہ تعالیٰ کے فرشتے پکار بھی رہے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں یا خیر و یا باغ شر اکثر اے خیر کے طالب خیر کی کوشش کرنے والے شاباش آگے بڑھتا جا اور ان اعمال اطاعت کے ذریعے ایک تقدم اور سبقت اختیار کرتا جائے بجا باغ یہ شر اکثر اور اے شر کے طالب ابھی تو بعد آ جائے اس ماہ مبارک میں بھی اگر تو باسیتوں میں مل ہوا ہے تو پھر یہ ایسی کاٹے کی تجارت ہے کہ نفع تک رسائی ممکن نہیں ہوگی جو شخص اس ماہ مقدس کی خیرات و برکات سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے جو شخص نفع وقت تجارت کے ان دنوں میں گھاٹے کے سودے کر گیا اس کے لیے نفع کی طرف آنا ممکن نہیں نفع وقت تجارت کے ایام ہیں یہ نفع کتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل عمل آدمل عروج الحسنت عشرت سیامت اللہ السیام فإن الله يقول الصوم لي وانا کہ آدم کا بیٹا جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا اجر بڑھایا جاتا ہے اس کے لیے ایک نیکی کا اجر ایک ایک نیکی کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ اس کو بڑھایا جاتا ہے اور اس کو دس گنا کر دیا جاتا ہے بلکہ دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ایک انسان ایک عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی خشیت کو اس کی علاقت کو تعلق باللہ کو اس کے اخلاص اور تخوا کو اور عبادت میں اتباع سنت کے جذبہ کو دیکھتا ہے اور اسی کی مقدار میں اس کا اجر بڑھاتا ہے اور فرشتوں کو اس اجر کی آگاہی دی گئی ہے چنانچہ ہر نیکی کم از کم دس گنا اور زیادہ سے زیادہ سات سو گنا تک بڑھتی یہ بھی بڑی نفع رکھتی جا رہا ایک انسان اگر حج کرنے جائے اور پورے تقوا کا مظاہرہ کرے اخلاص پر قائم ہو اور سارے مناسب کی ادائیگی میں سنت کی اتباع وہ سات سو حج لے کر لوٹتا ہے بڑی منفرد ہے وقت تجارت ہے مگر جہاں تک روزے کی بات ہے تو کیا کہنا اللہ پاک بات ہے کہ اتنا لی وہ اناجی بھی یہ میرے لیے ہے ایک ایسی عبادت جو خالص میرے لیے ہے اور میں نے اس کی جزا دینی ہے یہ جمرہ بڑا عجیب شان ہے اور کچھ وضاحت چاہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں نے اس کی جزا دینی ہے جس کا ایک ظاہری معنی تو یہ ہے کہ ہر نیکی میں اجر کے اضافے کی ایک مقدار ہے جو دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک مگر روزہ اس مقدار کی حدود سے بالا تر ہے روزے میں ادر و ثواب محدود نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ اس کی عطا کیسی ہوگی اس کی ثقافت کیسی ہوگی تو یہ واقع اثر بڑی نفع وقت تجارت کے ایام ہے کہ روزوں کا اجر غیر معدود ہے کہ اللہ ہی عطا فرمائے گا روزوں کے اجر و ثواب کی اطلاع اور آگاہی فرشتوں کو حاصل نہیں ہے فرشت جو المنا اور آئلہ کے نام سے موسوم ہیں انہیں ہر عمل کے اجر سے آگاہ کیا گیا ہے مگر رودے کا اجر چھپا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے مابین ایک خصوصی تعلق کا ذریعہ ہے اور اللہ کیا عطا فرماتا ہے اس کی اطلاع نہیں دی گئی یہ ایک عجیب دو طرفہ تعلق ہے بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا یہ عمل مخفی اور سرنی رہے اور رہتا ہے مخفی رہتا ہے ہر عمل نظر آتا ہے نماز ہے حج ہے عمرہ ہے جہاد ہے سب دکھائی دیتا ہے بکر روزہ دکھائی نہیں دیتا یہ خان صدل ایک مخفی اور سرری معاملہ جس کا تعلق بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے فعل نہ ہو یہ میرے لیے ہے اس کی وضاحت اور حدیث میں موجود ہے کہ کا تعام ہو وہ شہمت ہو کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات نفس میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا حالانکہ تنہائیاں میسر ہوتی ہیں حلق خشک ہے اور پیٹ میں بھوک اور جاذب نظر ہے مگر وہ ان سب سے یکسر گریزا رہتا ہے تو باقی ایک ایسا سردی معاملہ جو خالق اور مخلوق کے باب ہے اللہ تعالی نے اس کا سلا یہ دیا کہ اس کے اجر کو بھی راز بنا دیا جس سے فرشتوں کو بھی آگاہی نہیں دی گئی یہ روزے کا تمیز ہے کو پانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور اگر یہ سال محروم رہو گے تو اگلے سال تک انتظار کرنا پڑے گا پتہ نہیں اگلا سال آئے یا نہ آئے کون سا انسان کب قبر کی تاریخی میں چلا جائے اور قبر کی فاشدوں کا شکار ہو جائے کسی کو علم نہیں ہے تو موقع تو بالکل ایک نقد سامنے موجود ہے اس بے تحاشا اجر کو سمیٹنے کے لیے اس کا ثواب محدود نہیں بلکہ لا محدود ہے ہر نیکی سات سو گنا تک بڑھ سکتی ہے مگر روزہ اس سے بھی کہیں زیادہ تو اس کو پانے کی تو انسان یہ سوچے کہ روزے کا اجر راز کیوں ہے اس لیے کہ بندے کا عمل راز ہے ہو سکتا ہے انسان نے سحری نہ کی ہو اور بھوک سے نہیں ڈال ہو مگر روزے سے ہو اور یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے اس راز کو افشا نہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اجر کا راز رکھے اور وہ مخفی اجر بندے کو عطا فرما دے اور بندہ اگر اس راز کو توڑ دے فاش کر دے دنیا والوں کو بتاتا پھر کہ رات سہری نہیں کی اور بھوک سے برا حال ہے پیاس سے برا حال جس کا فائدہ کوئی نہیں سوائے بے وقوفی اور پرلے درجے کی حفاظت کے جس کو بتاؤ گے وہ آپ کا کیا سنوار لے گا کیا آپ کو گلا دے گا پلا دے گا سوائے اس کے کہ آپ نے اس راز کو توڑ دیا اس راز کو فاش کر دیا جو روزے کی عظمت کا باعث تارا کا تاڑ ہو وہ شراب ہو وہ شہبت ہو میرا اجلی کہ بندہ اپنا کھانا پینا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اندر ہی رکھو اس کیفیت کو ایک راز بنا کر رکھو تاکہ جو روزے کا اجر ہے ایک راز کی صورت میں وہ پوری طرح حاصل ہو جائے ورنہ رسول اللہ سب کا فرمان ہے منسام جو خدا شرک دکھاوے کا روزہ شرک ہے اگر اپنے روزے کا ڈڈورا پیٹو گے ہر کس و ناقص کے سامنے اپنی کیفیت ظاہر کرو گے یہ ایک دکھاوے کی صورت ہے اپنا تغبہ جھاڑنے کی صورت ہے جو کہ شرک ہے اور شرک جب کسی عمل میں شامل ہو جائے تو اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے تو بے مقصد اور بے وجہ اس سوال کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو یہ ایک ایسا تمید ہے جو رودے کو حاصل ہے جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے فہم نہ ہولی باہ رہی اللہ پر مارا کہ روزہ میرے لیے اور میں نے اس کی جزا دینی ہے میں نے جزا دینی ہے اس کے دو مفہوم ہیں دو معنی ہیں ایک ایک اللہ رب العزت نے جزا دینی ہے فرشتوں نے نہیں کسی اور نے نہیں باقی سارے اعمال کی جزا دینے پر فرشتے معمول اور مکلف ہیں اللہ روزے کی جزا میں نے دینی یہ ایک معنی دوسرا معنی یہ ہے کہ روزے کی جزا میں نے ہے دے دی جزا میں دوں گا بشرطے کی کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی معنی ہو جو آپ کی طرف سے ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آپ ریاکار بن جائیں آپ روزہ رکھ کر بھی سنت کے دشمن بن جائیں تو یہ ایک ایسی ایسا معنی ہے ایسی رکاوٹ کہ اجر و ثواب کے سارے سلسلے موقوف ہو جائیں سنت کی اتباع ہو اخلاص کی حفاظت ہو اور جو روزے کی سرریت ہے اس کا پوری طرح تحفظ ہو تو اللہ فرمان ہے کہ میں نے اس کی جزا دینی ہے یہ میرا وعدہ ہے تمہارا سب اللہ عقید ہے اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے اور یہ ایک ایسا اجر ہے جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں اللہ تعالیٰ کا حق بھی میں نے اس کی جزا دینی بہت سے علماء بالخصوص سفیان میں رحمہ اللہ اور ایک عظیم تابع سعید نے جو رحمہ اللہ اس حدیث کا معنی بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی جزا اور روزے کا اجر دینے کا وعدہ فرمایا جو روزے کی خصوصیت ہے خصوصیت اس طرح صحیح بخاری کی ایک اور اور حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کل احمد سیاح یہ اللہ لکل عمل کفار ان کا فانه السی وانا اسی به ہر عمل کے لیے کفارہ ہونا ہے اے انسان تو کتنے گناہ کرتا ہے تجھے اس کا احساس نہیں تو تیرے یہ عمل جو ہیں یہ نمازیں ہیں صدقات ہیں زکوات ہیں حج و عمرہ یہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں ان حسنات یہ ہے میرا سیاحت یہ دیکھیا آڑ ہیں گناہوں کو ہیں اور یہ اعمال صالح کا اجر نبی اسلام کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا ایک شخص زہر کی نماز میں مسجد میں داخل ہوا روتا پیٹ تھا تو حلق میں برباد ہو کے لٹ گیا آپ نے پوچھا ماں تمہیں کس چیز نے برباد کر دیا کس چیز نے تباہ کر دیا اس نے اپنا ہولناک قصہ بیان کیا کہ میں مسجد کی طرف آ رہا تھا راستے میں ایک لونڈی تنہا مل گئی اور میں نے اس کے ساتھ چھونے کی حد تک کچھ ناشائستہ حرکت کر لی گناہ کا انتخاب کر لیا میں برباد ہو گیا یا رسول علیہ وسلم میرے لیے کیا حق ہے کیا حکم ہے میرے لیے آپ نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہ دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ ہے کہ وہ ہوا ہوا ان اللہ کہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے اس دین کے معاملے میں جب بھی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی سے بولتے ہیں دین میں کسی کی خواہش شامل نہ ہو اور یہ دین دین خالص رہے اللہ دین الخالص خبردار اللہ کے لیے دین خالص ہی ہے جو اللہ قبول کرتا ہے بلاوٹیں کر لو گے اپنی رائے کی کسی اور کی رائے کی برادری کے رواجوں کی باپ دادا کے اخوار اور باتوں کی یہ دین خالص نہیں رہے گا اور قابل قبول نہ ہو گئے سب سے محترم خواہش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مگر اس دین میں وہ بھی نہیں چلتی آپ نے خاموشی اختیار کی اس روتے پیٹتے شخص کو کوئی تسلی دے دیتے مشورہ دے دیتے مگر آسمان سے انکشاف ہی نہیں ہوا اس سے آپ کیا بات کرتے وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا اپنے آپ کو کوستا رہا کہ میں نے اپنی حرکت سے اللہ کے پیارے پیغمبر کو بھی پریشان کر دیا چنانچہ اٹھ کر جانے لگا بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ اور جو ہی وہ نظروں سے اوجل ہوا اللہ تعالی کی وہی آ گئی آپ نے اس کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ اللہ صلی تھا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی جی پڑی ہے کہ تیری یہ یہ نماز نیکی اس نے اس گناہ کو مٹا دیا ان سیاحت نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی عمل ان کا ہر عمل کی یہ عظیم جزا ہے یہ گناہوں کا کفارہ بنتی بنتا ہے بندہ حج کرتا ہے عمرے کرتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے اور یہ ایک صلہ سلا اب جنت میں جانے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس جنت کے دراجات حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس تو ایک ہی عمل ہے جس کی جزا اللہ نے دینی ہے وانا میں روزہ یہ کفارے میں خرچ نہیں ہوگا بلکہ میں اس کی جزا دینی اس کا بدلہ دینا ہر عمل فارے میں خرچ ہو سکتا ہے نماز ہے اور زکوٰۃ ہے اور صدقات ہے یہ گناہوں کے کفارے میں خرچ ہو سکتے ہیں استعمال ہو سکتے ہیں مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا میں نے دینی ہے میرا فائدہ ہے یہ پھر جنت کے حصول اور جنت کے درجات اولا کے حصول کا باعث بنے گا اور یہ ایک ایسی عظیم سعادت ہے فضیلت اور برتری ہے روزے کے لیے جو کسی اور عمل کو حاصل نہیں یہ روزہ موجود ہے سیام موجود ہے اس برتری اور تفوع کو حاصل کرنے کی کوشش کرو ورنہ اگلے سال کا انتظار کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے اس سال کی آمد سے قبل موت اپنے پنجے سینے میں گاٹ دے اور بندہ قبر کی تنہائی میں چلا جائے اور پھر عمل کرنے کا موقع ہی نہ رہے کہ میں کو غنیمت چند دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ احمد الکفارہ ہر عمل کے لیے کفارہ ہونا ہے بعض اوقات ایک انسان کا عمل بطور کفارہ خرچ ہو جائے گا اور یہ قیامت کی ایک بھیانک گھڑی ہے جب کے کائنات کنترا پر اور مظلوم کو کھڑا کر لے گا ظالم کون ہے غیبت کرنے والا چغلیاں کرنے والا ظالم کون ہے اللہ کے بندوں پر الزام تراشیاں کرنے والا ظالم کون ہے لوگوں کو گاریاں دینے والا ظالم کون ہے لوگوں کو ناحق مارنے والا قتل کرنے والا ظالم کون ہے لوگوں کے ساتھ مالی جس کے ساتھ یہ حرکات کی وہ مظلوم ہے اور اللہ رب العزت نے ظالم اور مظلوم دونوں کو کھڑا کر لیا قطرہ کنترا پر عدل قائم کرنے کے لیے اور انصاف فراہم کرنے کے لیے نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ عبد الحقوق حقوق ادا کرو اور اس میں ظلم کا پہلو اختیار نہ کرو کیونکہ قیامت کی رب العزت انصاف فراہم کرے گا ایک بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مار دیا وہ ٹکر مار دی تو اللہ رب العزت قیامت کے دن دونوں کو جمع کرے گا اور بغیر سینگ کی بکری کو حکم دے گا کہ جب تک چاہے اس کو رونتی رہے اور اس کو مارتی رہے اور جب تم پرسکو ہوگی اور سمجھے گی کہ تیرا انصاف مہیا ہو گیا ہے تب اس کو چھوڑنا حالانکہ جانور مکلف نہیں ہے مگر حقوق کا معاملہ ایسا کڑا ہے کہ اللہ رب العزت جانوروں کے مابین بھی عدل قائم کرے گا تو انسان تو مکلف ہے ایک مکلف مخلوط ہے ان کے مابین کس باریک بینی سے عدل قائم ہوگا چنانچہ تصویہ کیسے ہوگا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصویہ کیسے ہوگا ہم تو خالی ہاتھ ہوں گے درہم و دینار پاس نہیں ہوگا پھر یہ معاملہ رفع دفع کیسے ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے مظالم کا تصویہ دنیا کی کرنسی سے نہیں ہوگا حشر کے بازار میں دنیا کی کرنسی نہیں چلے گی بلکہ اس دن تصویر جو ہے برحسنات اور بس سیاحت ہوگا نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا اللہ تعالی ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ جو ہیں وہ ظالم کو دے گا ایک نیکی پر آ کر معاملہ رک جائے گا اور وہ روزہ ہے جس کی جزا دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کس کی جزا میں نے دینی ہے چنانچہ اگر وہ روزہ تمام رکاوٹوں سے پاک ہے نہ کسی شرک کا ارتکاب ہے نہ کسی شک و شبہ کا ارتکاب ہے نہ خلاف سنت کسی امر کا ارتکاب ہے نہ کوئی ریاکاری کا عنصر ہے بلکہ بالکل پاک اور صاف روزہ ہے تو یہ اجر کا باعث بنے گا یہ حقوق کے تصویر تقسیم نہیں ہوگا فعم نہ ہو لی وانا اجزی کہ عبادت میرے لیے ہے اور میں نے اس کی جزا دینی چنانچہ سارے اعمال حقوق کے تصویر میں خرچ ہو سکتے ہیں مگر روزہ اگر تمام رکاوٹوں سے پاک ہے اور صاف ستھرا ہے تو اللہ اس کو ایسا قبول کرے گا کہ اس کو خرچ نہیں ہونے دے گا بلکہ یہ بندے کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا یہ ایک تمیز ہے اس روزے کے لیے جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے تو یہ ایام موجود ہیں کیوں نہ ان کو غنیمت قرار دیا جائے اور اپنے رودے کو سارے عوارض سے باغ اور صاف بنا کر عند اللہ قبولیت کا ایک سبب بنایا جائے ذریعہ بنایا جائے ورنہ سارے آئندہ کا انتظار بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے اس وقت تمام تر و تاب کے ساتھ ماہ سیام موجود ہے اور یہ عظیم نیکی تمام عظمتوں کے ساتھ موجود ہے جن کا اہتمام بہت ہی ضروری ہے تاکہ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ سارے فضائد اور محاسن حاصل ہو جائیں اتنی یقین کی اور مہنگی عبادت اس کا ایک تمیز یہ بھی ہے جیسا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ دلہ اور ترا بتا دے کا فی گر کہ ماہ ماہ رب العزت روزانہ اپنے کچھ بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور یہ معاملہ ہر رات پیش آتا ہے ہر رات یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بہت سے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے ان کی تعداد بھی معصور نہیں ہے غیر محدود تعداد جو بندہ اپنے دن بھر کے معمول شریعت کے مطابق بنا لے کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں جسم کے سارے اعضاء شریک ہیں آنکھیں بھی شریک ہیں کان بھی شریک ہیں زبان بھی شریک ہے پیٹ بھی شریک ہے ہاتھ پاؤں بھی شریک ہے شرمگاہ بھی شریک ہے سارے اعضاء شریک ہیں ان سارے اعضاء کی سلامتی اور پاکیز کی رودے کی قبولیت کا باعث بنے گا کہ بندہ اپنی تمام شہوات کو چھوڑ دے آنکھوں کی حفاظت کرے کانوں کی حفاظت کرے زبان کی حفاظت کرے ہاتھوں پاؤں کی حفاظت کرے ہر عزم کی حفاظت کرے اور اس طرح اپنا پورا دن گزارنے میں کامیاب ہو جائے پورا دن گزارنے میں اس طرح کامیاب ہو جائے سارے اعضاء کی حفاظت کے ساتھ اللہ میں رجب نے یہاں و علماء سلف کے حوالے سے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے کہ ایک بندہ اس کی پوری جو زندگی ہے پوری عمر ہے ساٹھ سال ستر سال نبے سال یہ ماہ سیام ہی ہے روزے کا مہینہ ہی ہے اس لحاظ سے کہ روزے میں بھی تمام گناہوں کو چھوڑنا ہوتا ہے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کانوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے ہاتھوں پاؤں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے مگر روزہ قابل قبول نہیں ہوگا اور بندہ اگر پوری عمر اپنے سارے اعضاء کی حفاظت کرے تو پوری عمر اس کا روزہ ہے اور ہر روزے کے بعد عید ہے ہر رمضان کے بعد عید ہے اور جو بندہ ستر اسی سال گزار کے مرے گا تو اس کا یوم موت جو ہے وہ یوم عید ہوگا وہ تمام اپنے اعضاء کے تحفظ کا مظاہرہ کرتا رہا کانوں کی حفاظت کرتا رہا آنکھوں کی حفاظت کرتا رہا تو اس کی موت پیام عید ہوگی اور عید کی نوید ہوگی اور یہ ایک بڑا بڑا عجیب ایک مفہوم ہے جو انتہائی ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کیونکہ رمضان کے بعد عید کا آنا ضروری ہے تو بندہ اگر پوری عمر کو رمضان ہی بنا لے رمضان کی طرح سارے اعضاء کی حفاظت شروع کر دے تو اس کی بہت یقیناً یوم عید ہوگی اور یہ ایک حدیث سے بھی مدرسے ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں فرحت فرحت الندہ فطر فرحت ہی روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں اللہ کے دار بندوں کو دو موقعوں پر خوش کر دیتا ہے اور خوش کر دے گا ایک افطار کے وقت انواع و اقسام کی نئے سامنے چنی ہوئی ہے اور ان کو کھانے کا وقت آ چکا یہ ایک روحانی خوشی کا باعث ہوگا یا خوشی کا پہلو یہ ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت بہت سے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے یہ سوچ بھی خوشی کا باعث ہوگی کہ روزہ اپنے سارے آداب کے ساتھ پورا کر لیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید اور یہ دعائیں برقرار ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقی خوشی ہے فرما دے اصل خوشی دنیا کی نعمتوں کی نہیں بلکہ اصل خوشی جہنم سے آزادی کی خوشی بن النار جنار بہت خیر جنت فاس ہماری فہرست میں کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے یہ خوشی ہے افطار کے وقت کی کہ اللہ اپنے بندوں کو خوش کر دیتا ہے یہ خوشی روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے اور مانوی بھی ہے دوسری خوشی لکھائے ربے ہی جب بندہ اس دنیا کو چھوڑ دے گا اپنے رب سے جا ملے گا جو اس کا یوم موت ہے جو ہر شخص کو لاحق ہوگا ہر شخص موت اور فنا کا شکار ہوگا اللہ تعالیٰ اس وقت روزہ دار بندوں کو خوش کر دے گا یہاں سائن کا معنی کیا ہوگا وہ روزے دار جس کے سارے جسم کا روزہ ہوتا ہے صرف پیٹ کا نہیں منہ اور زبان کا نہیں بلکہ پورا جسم روزے میں شریک ہوتا ہے اور پورا جسم روزے دار ہوتا ہے حفاظت کرتا ہے جسم کے سارے اعضاء کی جب یہ بندہ دنیا کو چھوڑے گا تو اللہ اس موقع پر بھی اس کو خوش کر دے گا حالانکہ وہ بڑا تکلیف دے ایک روزے کا تمیز ہے کہ اللہ رب العزت اس موقع اس بندے کو خوش کر دے گا تو ہر رات اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں یہ مواقع موجود ہیں روزے ابھی کافی تعداد میں موجود ہیں ان کا بخوبی حق ادا کر کے اس خصوصیت کو سمیٹا جائے ورنہ اگلے سال یہ خصوصیت آئے گی اور نامعلوم کہاں ہوں گے اور کیا حالت اور کیا کیفیت ہوگی کتنے ہی لوگ ہیں جو ماہ سیام سے دو دن قبر موجود تھے خوش تھے مگر ایک دن پہلے وہ قبر کی تنہائیوں کا شکار ہو چکے اور اس عظیم نیکی سے محروم کر دیے گئے اللہ پاک نے یہ سعادت ہمیں عطا فرما دی اگر اس کو ہم کھونے کی کوشش کریں گے پرلے درجے کی محرومی ہوگی اور ایسی شکاوت ہوگی کہ دنیا کی کوئی تجارت اس گھاٹے کو دور نہیں کر سکے گی تو نفع کے سودے کے ایام موجود ہیں اور کی رحمتیں جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں کے نظور کا مہینہ ہے اور برکتوں کے نظور کا مہینہ ہے ان سے خوب استفادہ کیا جائے اور ان تمیزات کو سمیٹا جائے جمعہ سیام میں موجود جنت حسین روزہ لوگوں ڈھال ہے اور جہنم کے مقابلے میں ایسا قلعہ ہے کہ جہنم کی آگ اس قلعے کو عبور کر کے تم تک پہنچ ہی نہیں سکے اس کو ڈھال بنا دو تم ڈھال بنا دو قیامت کے دن یہ ڈھال بن جائے گا آج ڈھال بنا دو معصیتوں کے خلاف اور گناہوں کے خلاف جیسا کہ نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ ادا کان یوم و سوم آخر دیکھو فلاف جب تمہارا روزہ ہو تو کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرو اور نہ چیخو چلاؤ نہ شور مچاؤ بلکہ پرسکون رہو چیخنے کی ضرورت نہیں ہے اور فرمایا کہ انصاف کرو آخر نہ خاط فر یقینی اور اگر کوئی شخص تم سے جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو کہ لڑنے پر آمادہ ہو تو اس کی کڑوی باتیں سن لو گالیاں سن لو لو اور اور صبر سب سے کام لے کہہ کر خاموش ہو جاؤ میرا روزہ ہے یہ ہے ڈھال بنانے کا معنی کہ ہر معصیت کے مقابلے میں روزے کو سامنے کر دے کوئی معصیت آئے کسی معصیت کی دعوت آئے روزے کو ڈھال بنا لے اس کی آڑ میں چھپ جائے اس معصیت سے بچ جائے روزے کو ایسی دیوار بنا لے کہ اس کو عبور کر کے معصیت تک پہنچنا ممکن ہی نہ ہو یہ بھی ایک طبیعت ہے کہ روزہ ٹھار بن جائے گا کل جب قیامت قائم ہوگی محشر کے میدان میں سارے اولین و آخری جمع ہوں گے اور ایک عجیب ابہام کی کیفیت ہوگی اور سامنے جہنم کی تہتی آگ لا کے کھڑی کر دی جائے گی جہنم کو کھڑا کر دیا جائے گا یوتا بے جہنم یوم القیامہ بمعہ سبعون الف زمام علا کل زمام سبعون الف مرک اس جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ ستر ہزار لگاموں میں جہنم جھگڑی ہوگی ہر لگام پر ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی جہنم کو کھینچنے کے لیے جس سے جہنم کی عظمت اور حیبت کا اندازہ کیجیے اسے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا چنگاریاں نکلیں گی شولے لپکیں گے تخرج من النار ایک گردن جہنم سے باہر نکلے گی کل لکھتے میری ڈیوٹی تین قسم کے انسانوں پر ہے ایک ہر وہ شخص منچایتا معلومہ اللہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارا اور دوسرا کل نے جب ہر وہ شخص جو زمین میں اکڑتا تھا اور تکبر کرتا تھا اور تیسرا مبل مصوری تصویریں بنانے والے اور تصویریں بنوانے والے ان پر میں مکلف کی گئی ہوں کہ میں ان کو ابھی سے اچک کر جہنم میں پھینک دوں لیکن اگر روزہ اس کے سارے حقوق کی ادائیگی ہوگی تو یہ ڈھال بن جائے گا سارے لوگ پریشان ہوں گے روزے دار پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا روزہ ان کے لیے ڈھال بن جائے گا یہ تو یہ روزے ہی کا ہے یہ ماہ سیام موجود ہے یہ ایام موجود ہیں بابرکت دن موجود ہے بابرکت راتیں موجود ہیں نیکیوں پر نیکیاں کرو اللہ کے پیارے پیغمبر کی نیکیاں تین طریقوں سے مربوط ہوتی تھی باہم ملی ہوتی تھی ایک آپ کا روزہ ہوتا دوسرا آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے اور جب رات شروع ہوتی تو رات تو موسم بہار ہے روزے دار کے لیے آپ رات کا قیام فرماتے تراوی کا اہتمام کرتے تراوی سے فارغ ہوتے امین آ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا اللہ کے پیارے کے ابتدائی بیس دن کچھ سونے میں گزرتے کچھ جاگنے میں گزرتے زیادہ تر جاگتے ہی تھے اور آخر دس راتیں آپ مکمل جاگتے اور بالکل نہ سوتے یہ راتیں جو ہیں یہ فصلیں بہار ہیں روزے دار کے لیے چنانچہ آپ روزے سے ہوتے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے جبریل امین آ جاتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمد بن خیر نریح المرسل وکان اجمد بن خیر فی رمضان اپنے لیے پائے سے برکت بنائیے کہ کوئی نہ کوئی نیکی انجام پا رہی ہو اور کوئی نہ کوئی نیکی جاری ہو اور کچھ نہیں تو ذکر اللہ ہی جاری ہو قرآن پاک کی تلاوت کریں سرف سال تو تین تین دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے اور بعض سے ایک دن میں بھی ختم کرنا آتا ہے حالانکہ عام دنوں میں تین دن سے زیادہ لگانے چاہیے مگر رمضان اس سے الگ ہے رمضان اس سے مستثنا ہے آپ قرآن پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں چاہے ایک ہی دن میں ختم ہو جائے کثرت تلاوت یہاں مطلوب ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے رمضان ہی کا انتخاب کیا قرآن کے نظور کے لیے جس کا معنی یہ ہے کہ رمضان اور قرآن ان کا دونوں کا بڑا گہرا ساتھ ہے اور گہرا تعلق ہے اللہ پاک ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرما دے ان بندوں میں شامل فرما لے جن کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا جن کے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اللہ رب العزت اس مہینے کی آمد ہمارے لیے باعث شرف اور باعث برکت بنا دے جب تک یہ مہینہ جاری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور نیکیاں انجام دینے کے توفیق ادا فرما دے اور جب یہ مہینہ ختم ہو جائے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے اپنی محبت اپنی رحمت اور ان گردنوں کو جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما چکا ہو اخور بس تخر اللہ علی بخل اللہ الحمد للہ